مستقل بات قائم کیا ہے باب ذکر معاوضہ کر کے اللہ تعالیٰ تمام بخاری یعنی یہ ہمارے مرشد محبوب سیدی الحبی محبوبی مرشدی اللہ عالف اللہ زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا انیس سو چوراسی کا بیان ہے خانقاہ کی اشرفیہ نے نماز جمعہ سے قبل الفاظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی جس کا کچھ حصہ سنایا جا رہا ہے حالات مستقبل بات بخاری نے قائم کیا اور عبداللہ ابن ممتاز کی روایت سے قائم کیا کہ مسئلہ آپ کے بعد نسل کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد میں حضرت معاویہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی روایت پر مسئلے اور جو نشان آنے کی جائے کہ وہ یاد اور تعلیم کی آپ کی نظر السلام آپ بلا رہے ہیں وہ ہر ایک شرح میں لکھا کہ عبداللہ کا پانچ خبر کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع اور رسول وسلم کی کے بھائی صحابہ نے ان کا نام بڑے نے شمار کیا تھا بخاری نے روایت کا کی جب عبداللہ مستقل باب قائم کیا ہے باب اللہ معاوضہ تھا بخاری نے یعنی ان کے حالات مستقل باب بخاری نے قائم کیا اور عبداللہ روایت سے قائم کیا ہے کہ مسئلہ آفت کے بعد مسئلہ پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے راجی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ان کی روایت پر مسئلے حضرت نقصان سے آنے کی کا ہے کی بنیاد اور عبداللہ احباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تعریف کی آپ نے نظر السلام رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ عبداللہ احباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی بات کہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا مسئلے میں یہ عمل کرتے تو فرمایا کا ہو تو اب بہت تلقی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کرے حافظ حضرت خراب رحمۃ اللہ سماتے ہیں کہ عبداللہ اللہ سے بات کا یہ شہادت ان کی سزا پر اور ان کی فضیلت پر حضر کشید پر دلالت پر اللہ شیخ علی الدین وسلم بے نشان نے اسماعل جان لکھا ہے کہ حضرت واضح رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر تھے اور حضرت عمر جیسا سب جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی جس دن کرنا پڑا سورج بگڑے جا رہے علیہ السلام السلام اور عرب کی آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستق صلاح السلام اسلام عمر اور آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اور کمر کے اسلام کو رضی اللہ عنہ الحاظ دیوی عمر صحابی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہونے کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے وہ گورنر کو قرض کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ اور جب انتقال وقت قریب ہوا تو ہم بازار رضی اللہ تعالیٰ کا ایک آخری وسیع سن لو جس کو شیخ ولی اعلان نے لکھا یہ ہیں کہ بات بازیا رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ قبر تھے پانچ قبر و آپ کی لونگی آپ کا کرتا آپ کی چادر مبارک آپ کے ناخن آپ کے بارے مبارک پانچ صبر اتاثر کے پاس یہ اخبار میں دیکھو مشکل کے آخر ہیں شیخ ولی الدین مصنف مشکل لکھتے ہیں کہ حضرت بامبے رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کے پاس پانچ صبر اتاثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر مبارک تھی رسول خبا یہ کی چادر مبارک اور آپ کی خمیز مبارک اور آپ کی لوگی مبارک ناپور مبارک اور باغ مبارک پانچ خبر کا تو حضرت بابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کی کہ جب میری دل نکل جائے تو کب فی ہوگی سے ہمیں رسول خدا کی قمیص نے کمر دینا اور فی ادارے اور فی ادارے اور حضور کی طاقت ہمیں وہ دینا کبن کے وقت اور آپ کی کمی تو آپ کا علاج کرنا دینا تین تو ہو گئے کمر دیں گے تین تو بڑے اور جب میں لے جاؤں خبر میں تو میرے دونوں ناکوں کے سوراخ اور میرے منہ کے دبوں میں خرائیاں تسمیہ اور خرید کی یا یعنی مقرر کی علاقوں سے یعنی میرے ناکوں کے علاقوں میں اور میرے دونوں جگہوں میں اللہ خوراک کا کے بال مبارک کو ناخوب چھوٹ دینا واپسی اس میں بھر دینا اس کے بعد ہر تو بہنگی وہ اللہ رحم میرے اور میرے الحمد اللہ کے درمیان سے تو بھر جانا ہر جانے میرا اللہ رہا وہ خطر کریں گے اور بڑے آپ میں ڈال دیں کیا مطلب کیا کنیاز کا ہٹا تھا بس الحمد للہ نے یا میرا معاملہ ہو جائے گا ہم لوگ بہن گی اور بین آرام اللہ یہ ہیں لوگ اللہ کیا تھا شیخ عبد القادر جینا نے رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت بارہ رضی اللہ تعالیٰ کے جہاز کے وقت میں گھوڑوں کے ناکوں میں جو گرد جن جاتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام نہیں کوئی بھائی اللہ کسی کے مقام کو نہیں پاتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت بچپن سے مجھے اس کی تلاش بعد نہیں ہوا تھا کہ میں خدا کے عشق میں ڈرنے والوں کو تلاش کر رہا ہوں اور معلومی آدمی کا شیخ پر بادر سینا ناکام سنا سنا میں خدا تیری جدائی کے من سے میرا سینا ٹکڑے ٹکڑے جائے تاکہ کوئی بھی شرح تاکہ میں آپ کی محبت کی شرح کو درد اور شوق سے کروں جب خدا کی محبت کا درد نہیں ہوگا تفریح میں جان نہیں آتی الفاظ ہوں گے رس گلہ کے بولا ہے رس نہیں ہے یہ رس گلا جو ہے مثبت مرکب رس ہے لوگ اس کو محرت سمجھتے ہیں رس گولا علاقت مقبول بھی ہے گولا رس رس گولا کیا تھا یہ نہیں تھی اصل کیا تھا گولا رس رس کا گولا رس کا گولا سے کہا تھا رس گولا ہوا پھر رس گولا سے رس گندا ہو گیا گندا ایٹا دیا جاتا اب بتاؤ کہ کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگا کر کسی رس گندے سے سارا رس کھینچ کے پی جائے اور گولا پکڑا دے تو اس کو آپ کھائیں گے تو کیا کہیں گے بہت شور سنتے تھے پہلے میں کا کہ چیڑا پہ ایک پندرہ روٹ بھی نہیں نکلا ہم سوچ سکتے تھے کہ میں بڑھا بڑا مزے دار ہوتا ہے ہاں، ہر اس میں سے کوئی مزہ نہ آ رہا آج نہیں رہا کہتے ہیں بڑھا کو بات جاننے سے نہیں لگ رہا تھا بات کو خوشی والی ہوتی اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ بولتے ہیں اگر اللہ والوں کی صحبتوں سے خدا تعالیٰ کی محبت کا رس اپنے اندر لے آئے پھر دیکھو کون جگہ کے لاتا ہے ہماری وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بات کسی نہیں لگتا میں اکثر بھی شیئر پیش کرتا ہوں کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہم یہ سو گئے راستہ کیسے ہیں لیکن آج تک کی تبدیل سے گزرے کسی نے نہ کہا کہ جلدی کی ختم اللہ تعالیٰ نے ایسا سکتے ہیں اس ہم بندے کو اچھی یہی بتا دو کہ لوگ کہتے ہیں بار ہوتا ہے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا کہاں رہتا اور جو چاہتا مضمون اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے یہ ہے رسولہ آئی یہی درخواست کرتا ہوں کہ خالی بولے مت بنو دوسرے سے بولا نہیں تھا اللہ والوں کی سینوں سے رکھ دیتا نقوش جو ان کی عادت کی اور استعمالوں سے اس کے اندر اپنے نقوش کے تصویر کی برکت سے اللہ کی صحبت سے سب بڑا دن حاصل کرو جامع کیا لاہور میں جب بخاری کا دورہ ختم ہوا تو مولانا ظفر احمد عثمانی کو بلایا گیا ٹھنڈے لگایا کو اور کہا گیا حضرت آپ کو سواگت بچوں کو نشیر فرماتی ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمتہ اللہ نے فرمایا اے علماء کرام آج آپ عالم ہو گئے آج بخاری پڑھ کر آپ لوگ عالم ہو گئے مگر جب تک اللہ والوں کی سہولت نہیں اٹھاؤ بخار کی حقیقت نہیں آئے دن ہوگا اور اس کے بعد کیا کا شیر پیش کیا تھا محاذ احمد رحمت اللہ فرمایا جاؤ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت کا دربار اس کے بعد یہ شیر بہادا محاذ احمد رحمت اللہ نے درد دل میں اور سب دردوں کا درما کر دیا درد دل میں اور سب دردوں کا درما کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو گیلا کر دیا خدا کی محبت ہے جس کا ایک ایک گروا کی ہے خدا کے ختم زمین اور آسمان کے خدا یہ سورج پورے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جنت کی نعمتیں جنت کی ہوئے بھی اللہ کی محبت کے درد کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تو وہ ہیں ان کا کوئی مثال نظیم نہیں ہے ان کے نام کی مثال کی بے نظیر ہے بے مثال ہے کوئی کف و ہم سب نہیں ہو سکتا نہ یہاں کی نعمت نہ وہ یہاں کی نعمت دونوں جہاں کی نعمت اللہ کے نام کی مثال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت کے مقابلے میں کوئی دنیا میں دونوں جہاں کی نعمت تو کا مقابلے نہیں آئے بلند بل دو حکوم ان کا تو کوئی حمت نہیں تو ان کے نام کی مثال کا ہم کو کام کف ہوتی ہے دنیا ہوتی جو جیس جو ذات غیر کف ہے جس کا کوئی بھمپت نہیں ہے تو ایک دن میں کسی میں بھی اس کا کوئی انتر نہیں ہو سکتا برابر نہیں ہو سکتا بے جنگی اجزاء وہ میں لوگوں کو بتائے بے جنگی اجدا ہی بے نظیر بے نثار یعنی کیا مطلب کہ ان کے نام اور میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا بس اسی لیے کسی نے تو پوچھا کہ اللہ کے نام میں کیا بتاتا ہے تو شاشت نے جواب دیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کا نام کے مزے کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری زبان مخلوق محدود ہے میں غیر محدود مزے کو اپنی محدود زبان سے کیسے بیان کروں بس نام لے اور مزہ دو نام لو مزہ دو اور جو لوگ نام لینے سے واقف نہیں ہیں وہ دنیا سے سیکھتے ہوئے اگر ان کو مکان خاندان مل جائے اور تم چار لاکھ روپیہ جمع ہو جائے اور مرغی اور بریانی کھا لے اور ذرا کپڑے کو پہن کے کوئی کار کو گھومے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت دنیا حاصل کر دی دوستوں اگر یہ نعمت ابھی شان ہوگی تو کو نہ دیتا جو بہن آگا اور موجودہ ہے جو شروع کو بھی دیتا ہے دوستوں کو بھی دیتا ہے وہ نعمت ہماری امتیازی نہیں ہوتی ہماری امتیازی نعمت اللہ کی عبادت کو رضا معاملہ جو دوستوں کو دیتے ہیں کو نہیں دیتے اور کافی کے کے ابھی موقع آپ سے رہی ہے فرانس کی کی کئی گئے ہیں اگر آج ہم نے مولوی طالب ایک شخص کو دیکھتے ہیں ڈیڑھ ہزار کی کار پر جا رہا دو لاکھ دو ہزار گز کے بندے پر گئے یہ تعلیم جس نے قرآن کیا جس نے دس سال بخاری پر بخاری تک پڑھ لیا کسی مسجد میں امام ہے اس کی تنخواہ ایک ہزار روپیہ سائیکل بڑی مشکل سے خریدا ہوگی تین سو ساتھی میں جا رہا ہوں اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص ضربہ ایک رجو کبھی نہیں پڑی نیزان بھی نہیں جانتا آمد نامہ بھی نہیں پڑا کی ایک صورت بھی آدمی مجھ سے اور وہ لباس میں کار جا رہا ہوں یہ طالب علم یہ مولوی سورج شکل اس پر لڑکا جائے کہ ہاں ان کو کتنا دیا گیا ہم تو کچھ بھی نہیں رہے تو یہ شخص کو کہا جائے گا یہ سورج تو مولوی ہے لیکن حقیقت اس کے اندر موجود وہ نہیں ہے کیونکہ آروم کے خزانے کو دیکھ کر کے تھے وہ لوگ جو خدا سے دور تھے آروم کے خزانے کو دیکھ کر وہ لوگ جائے تھے جو اللہ سے واقف نہیں تھے آگے نہیں تھے کیا کہا انہوں نے خزانہ کر یا الگ نیس نے ماؤ کیا ہے یا رہتا

سلام اللہ اللہ کا کوئی تمہاری خزانوں سے کوئی رشوت نہیں میرے شہر کا دلہن صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک کارگنیشور بزرگ جس نے بہادر بڑھی تھی اور رات میں سردوں کا مزہ ہو گیا تھا اور اللہ کی یاد کا لطف حاصل کیا تھا اس کی جان آئس نے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک رئیس کو دیکھا کہ گھوڑے پر کام لگا رہا بہت بڑا پگڑا اور بڑی بڑی مونچ ہے زمیندار تھا وہ ریڑا کہیں اور شاندار گھوڑے نظارہ نہ نماز نہ روزہ لباس تھا شاندار تو شاہ عبد صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس میں اس غریب اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہاں اللہ نے ہم آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں اتنا ملاوٹ کرتے ہیں ملاوٹوں کو اٹھتے ہیں تعلق کرتے ہیں آپ نے ہمیں چٹنی روٹی کھلائی ہماری چہروں سے وہ چٹنی جاری ہوئی اور ہمارے جوتے بھی کھڑے ہوئے ہیں چلنے کے لیے سوال سواری لباس کی پیمن لگے یہ آپ سے واقف جس کی شکل بتا دی کہ بالکل روزہ نماز بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا اس کے پہلے اور شاندار گھوڑے پر شاندار لباس اتنا بڑا پگڑا مل جانا پچاس گز کا پگڑا بھی لگا ہوا آسمان کی آواز آئی ایسا اگر مجھے اس کی شان شوقت اور گھوڑا اور مال و لباس چاہیے تو تیرے سینے میں جو میں نے اپنی محبت کا درد بخشا ہے ہم اس کے سینے میں داخل کرتے ہیں اور اس کی دنیا کو دیکھ لیتے تماجا کر دو حضرت پندرہ صاحب نے سماجا رحمت اللہ نے کہ فوراً سنجن دے گئے روزے روزے حصے بنتے ہیں اور حضرت اس سے بدلتے ہوئی ہم آپ کا درد بھرا دیں اس نعمت کے مقابلے دنیا میں کسی نعمت کو نہیں سمجھتے یہ تو مرنے کے بعد کا فرق ہو جائے سلطان ابن رحمت اللہ علیہ نے بارہ رات کو سلطنت بلب کھوڑا اللہ کی محبت کی مٹھاس اللہ کے نام کی لذت درجان میں درامد کیا میں سلطان عارف شاہیم علیہ ادم نے جس کو نے اپنے دوستوں میں پیش کیا آدھی رات کو جب وہ خدی پہن رہے تھے اور شاہی لباس کو اتار رہے تھے اور سمپرک کو چھوڑ رہے تھے بارہ رات کو اس وقت کا مضمون دوستوں میں پیش کیا ہے اس فقیر میں جسم شاہی آج گزری کوش شاہی آج گزری کوش ہے فخر شاہی جان میں پکڑ نیرو کوش شاہی آج گزری کوش ہے پکڑے شاہی جان شاہی جان شاہی فخر میں روپوش فکر کی لذت سے واقف ہو گئی کے سلطان فکر کی لذت سے واقف ہو گئی کے سلطان جانے میں آرت ہو گئی یہ سلطان ابراہیم برف تسرت کا بادشاہ خدا کی محبت سے بارہ کو سرنڈر کر رہا فقیری کے لباس سے تبدیل ہو رہا ہے اور بارہ سال تک ان کی شاطیوں کے جنگل میں ان کا آج ان کا نام سب سے میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانچویں بارے میں دیا سب سے ضروران جیسے مسفر عظیم کی شان تصویر کے اندر ایک فقیر ایک بادشاہ کا تذکرہ کیوں آیا اگر نہ چھوڑتے کبھی تصویروں میں ان کا نام آتا لیکن اللہ کے نام کے سب سے مفسرین بھی اپنی عاشقوں کے تذکرہ کرنے پر مجبور جس کو اشارہ عاشق کہتا ہے اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے سلم سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ذرا خان آنے کا ذکر ہے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا اس کی تفصیل جو میں منصوب کے حوالے سے تفصیل میں عمران حفیظ محمد لکھتے ہیں اے بیٹا جو پھر تو بے پیرتا نہیں یعنی جب میں انتظام کیا جاؤں گا تو پھر بھی آپ کیا جائے گا یعنی جب میرا نام اشد اللہ اللہ محسوس کرے گا تو اشد میں محمد الرسول بھی گا جب میرا بندہ لا اللہ کرے گا تو محمد الرسول اللہ بھی گا تو اس ایک آیت کی تفصیل کی ہے منظور میں تو کا جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا نام لیا جائے گا ابھی شیخ کا بتا دوں اب میرا نام لیا ہے میں تیرے نام کے ساتھ ارے ان پر مر کے تو دیکھو مرنے والوں پر مرنے والوں کیوں مٹی کو مٹی میں مٹی ملا رہے اس انداز پر فرق کر دیکھو کہ تمہارا نام کتنا روشن ہوتا ہے مردہ پر مردہ ہوگا تو مردہ ہی رہ جائے گا اور نام بھی نہیں لے گا دنیا میں سلطان ہو جائے نہیں جانا رام بلا جائے اللہ نے کیا کہتے ہوئے سبحان اللہ بہت مبارک ہو سکتا جس کو کسی اللہ کے عاشق کی ملاقات میں پتہ ہو جائے نہایت مبارک نہایت خوش قسمت دونوں جہاز کی سلطنت اور سورج چاند زمین آسمان کے خزانوں سے بڑی دولت حاصل کرنے والا ہے وہ مبارک بندہ جس کو کوئی کام نہیں اور اللہ والے کی ملاقات ہم خود کی آبادی اور اللہ والوں کی ملاقات مقدم ختم کیا جا جاتا ہے جنت میں جب داخلہ ہوگا اللہ لاپرتا میں میرے بندوں سے ملو سب کی آبادی یا میرے کام ہیں ہاں، ہاں، کو بنیں گے ارے کوٹ ہمارے ہیں ان کو ہاتھوں مت سمجھنا یہ گولی کوٹ ہمارے ہیں سمجھ گئے تم کی بات ہو جاؤ جنت جنت میں جاؤ تو پہلے میرے بندوں سے لو جنت کو بات بیان کیا یہ ہے بخار تو اللہ تعالیٰ کا واقعی بہت بڑا احسان اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے میرا درد بھرے دل والوں سے زیادہ کرا دے تو بڑا اس کا میں بیٹھا کبھی اپنے اولیا کو پوشیدہ کر دیتا جس سے جانتے ہیں اس کو دیکھنے بھی نہیں دیتے دیکھتا ہے مگر نہیں دیکھتا رہتا ہے پاس مگر نہیں رہتا اللہ اس کے اپنے اولیا کے مقامات اور عظمت کے کو کبھی پردہ ڈال دیتے رہتا ہے پاس ہے مگر ساتھ نہیں دیکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں گزر ساجان لیکن پہچانا نہیں کون ہے مجھے اپنا ایک پرانا شہر ادارا پھر چاہتا ہوں ایسی جگہ میں رہوں جہاں پھر چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جنتا ہو کوئی درد بھرا دل بھراتے خدا تعالیٰ کی محبت کا درد بھرا دے تو پندرہ لیے ہوئے ہو ورنہ اس کی صحبت میں کا مزہ آتا میں نے لانا اسی لیے شہر پیش کیا تھا کہ برکت کی عمر آپ کو وقت بدا میں آشقہ ہے جب خدا کی آشقے کی صحبت ہو جاتی ہے ہمیں جیزت کی جنت پر گرم اگر آسمان ہے تو ہم کو تو جنت زمین پر نظر آتی ہے کہ آسمان کے اوپر ہے یہ میرا بہت برانچ ہے کہ دل جانتا ہے کہ جب میں رہوں جہاں جیتا ہوں کوئی درد تو ہرا دیں گے اب اب اس شیر بات سنگی وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے وہ دن گند کے خاطر فریاد کر رہا ہے ادھر میں دلوں کو آباد کر رہا ہے دوستوں دن جو خدا کی محبت کے خلاف ہے دنیا کی محبت کے خدا جانتا ہی نہیں ناپ کا کر نہیں جانتا کہ کہیں کرا خدا قتل کا کر رہا ہے دنیا دار نہیں سمجھتا ہے سب کو دنیا میں کھائے جاؤ سے باہر میں جاؤ کھائے جاؤ جاؤ شاید زندگی اسی کا نام ہے بعض رحمد اللہ نے بتایا کہ ایک ہیلے سے کار میں کسی نے کہا کہ بھائی انگور میں بڑا مزیدار اگر اس زمین میں میں فرسو جب کے کار میں کسی نے کہا کہ انگور بڑا مزیدار ہوتا اس نے کہا کہ انگور کا درخت ہمیں دکھا دو ہم تو پہچانتے ہی اس نے پہلے سے انگور کا مزہ رکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ سامنے انگور کا درخت ہے سیڑا ہٹتا ہٹتا جواب راستوں میں اس کو کچھ ہرے پتے نظر ہم انگریز کے اوپر ہوتا ہے پہلے ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں یہ جو الو اور گدھا اس نے سمجھا انگور ہے بس ایک پتے گیا ساری زندگی کھاتا رہا ہو مٹھائی کتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے کیڑے کا ساری زندگی ایک پتے کو گزار کے کھاتے کھاتے پتا ہوا یہ مر گیا مہاراجی سے بتاتے ہیں اس کی خبر ناکام اس کی زندگی ہوئی کاش یہ ہمیں پتوں سے دن نہ لگاتا تھوڑا اور اوپر جاتا تو انگور کھا لیتا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والے روٹی کھا کر اور مکان بنا کر اور اولاد کو دیکھ کر خالی اسی میں کرتے نہ رہتے ذرا دیر کے لیے الگ ہو جاتے تو دیر اللہ اللہ کر دیتے تو بڑا تعالیٰ کی محبت کا انگور بھی پا جاتے اللہ اللہ کیا معاملے کے لوگ ہے میں تو ایسے کھول جا ہوا ہوں لام کو دکھا کی طرح کوئی جگہ ہے دنیا علماء معاوضہ میں اکثر کو نہایت زیادہ مناسب آ رہی ہے کیا دن ہی تو ہے مجھ کو تم بسند ہو اپنی نظر تو کیا کرو سم کو خبر کی روشنی کرنے میں ہے ہوا کرے مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کرو ہم آگے بھی مجھے پسند آ گیا رسم سے مگر ان کے حضور میں تو بھیڑ کریں کہ مہاراج کی جی نارسی رحمت اللہ کے باتیں کہ تین کتاب دنیا میں اگلے کی آئی قرآن شریف بخاری شریف شریف اس کی شرح باقی مندر کی شرح اگر کتاب معمولی ہوتی تو شرح کرتے ہیں تو وہ جب کے زمانہ معمولی کتاب کی شرح لگتا کوئی تو بات نہیں تو مسئلے کی شرح ہوتی ہاں تو بات تو آپ یعنی کیا کہیں بات تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ